سات اکتوبر انیس سو اٹھائیس میں اکیڈمی محمد اشرف کی نماز کا تقریب اسلام کے احکام میں سب سے پہلے جو حکم آیا وہ نماز تھی قرآن کریم کی پہلی آیت اقرا جس میں رب کلتی خلق ہے اور اس کے بعد دوسری آیت جس سے علماء نے نماز کی فضیت کا لیا ہے وہ آیت یہ ہے یا یہ حل مدت سے کا رب چادر میں لکھتے ہوئے اٹھ اور لوگوں کو ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی کو بیان کر اپنے رب کی کبریائی بیان کر علماء نے لکھا ہے کہ یہ دوسری آیت ہے جو خدا کی طرف سے اسلام کے شروع میں نازل ہوئی اور اسلام کا پہلا طریقہ جو کہ مسلمانوں پر لازم کیا گیا وہ نماز اور مکے کی زندگی میں آپ جانتے ہیں کہ مسلمان وہاں جو تھے وہ آرام کی زندگی نہیں گزارتے تھے وہاں نوعیت یہ تھی کہ کہیں پتھر کھائے جا رہے ہیں تاکہ کلمہ تک تو پڑھنے نہیں دیتے تھے نماز کہاں پڑھنے دیتے تو وہاں اس وقت سدائے اسلام میں جو نماز کی فضیلت ہوئی ہے اس وقت نوعیت یہ تھی کہ موجودہ جو پانچ نمازیں جو ہیں یہ تو ہمیں ناراض کر جا ہیں سات پاکستان کو ملی ہیں لیکن ابتدائی اسلام میں جو نماز کی فضیلت ہوئی ہے وہ یہ نوعیت کی جیسے کہ قرآن کریم کی ایک صورت میں آتا ہے سورہ مزمل اسے کہتے ہیں یا مزمل اللہ نصف من من ہو اوزد تو قرآن سب پیلا یعنی رات کو کھڑا رہے آدھی رات دو تہائی رات اور پھر قرآن کی اسی صورت کے آخر میں آتا ہے ان یعلم یا تقوم ازن و نصف ہوں سولت ہوں لذین مات اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جانتا جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ ہی رات کے دو دو تہائی حصہ ایک ایک تہائی حصہ اللہ کے سامنے اللہ کی گندگی چکر جو آدھی آدھی رات رات کھڑے رہتے ہیں تو شروع اسلام میں راتوں کے وقت مسلمانوں کو یہ فریقہ دیا گیا تھا اور وہ اللہ کے سامنے پوری پوری رات سات اوقات بات اوقات آدھی آدھی رات کھڑے رہتے تھے اور اللہ کی بندگی کرتے تھے اور رات کے دو سب جسے کہ ہم تحجد کی نماز کہتے ہیں مسلمانوں کے میں جو کہ اچھے لوگ گزرے ہیں یعنی نیک لوگ زیادہ گزرے ہیں تو وہ تو کے دور تک یہ کرتے رہے تو نبی پاک کا تو یہ حال تھا کہ آخری زندگی تک پاؤں پر ورم آ جاتا تھا لیکن خدا کے دل میں کیا حال تھا کہ اللہ کے بندوں کو ہدایت کی طرف دعوت دینا اور رات کو خدا کے سامنے کھڑے رہنا اور یہی آپ کے صحابہ کا حال تھا احادیث میں آتا ہے تواریخ کی کتابوں میں بھی آتا ہے فرمایا ہے کہ صحابہ کے حالات کے متعلق جس وقت کے حسن نے پوچھا تھا اپنے جاتی بھیج کر تو اس وقت جس وقت آیا تو اس نے صحابہ کی اور جو مسلمان کی کی جو کتاب بیان کی ہے ان میں ایک صرف یہ بھی تھی وہ بان لفانی نہار رات کے وہ مسلے کے سوار ہوتے تھے اور دن کے کس کے سوار ہوتے تھے گھوڑے کے سوار ہوتے دن کو جہاد کرنا اور رات کو مسلح پر سوار رہنا یعنی رات کو میں یوں کہا کروں کہ رات کو اللہ نیت سے اپنا وہ راشن لے لیتے روحانیت کا راشن اللہ نیت سے اپنے پیٹرول لے لیتے تھے اور بات کے طور پر ہم ان کے خود بعد ایسے بزرگ ملے ہیں جنہوں نے کہا کہ رات کو ہم خدا یعنی مثال کے طور پر کسی رات کی کسی نماز جاتی رہی وہ کہتے اس دن ہم دن کو کام نہیں کر سکتے ہمارے علماء میں بڑے عالم گزرے ہیں ساتھ میں آپ نے سبھی کے امام الدین رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ جس بات کا مجھ سے حصہ ہو جاتا ہے جن کو مجھ سے کام نہیں ہوتا گویا کہ مسلمان کی طاقت جو چنئی کرنا چاہتا ہوں یہ ہے مسلمان کی طاقت جو ہے یہ ظاہر کی چیزوں سے نہیں ہے مسلمان کی طاقت جو ہے وہ اس کے باطن سے ہے اور باطن کا منبع جو ہے جہاں سے کہ انسان کو طاقت آتی ہے وہ خدا کی ذات ہے اور خدا کا تعلق انسان کو اگر کسی چیز سے سب سے زیادہ میسر آ سکتا ہے تو وہ نماز ہے اور نماز کی نعیت یہ ہے کہ انسان دیکھیے اللہ قبارت مطالعہ نے ہماری امت کو پانچ نمازیں دی ہماری امت کو پانچ نمازیں دی میں اس بات کو بھی صاف کرتا چلوں باتیں یوں کہہ دوں گا انسانی کہوں گا اور کیا کہوں گا کیونکہ جو بات کرے قرآن پر اور جو بات کرے حدیث پر اور نہ قرآن کو جانتا ہے اور نہ حدیث کو صحیح روپ سے جانتا ہو آج سے انیس سو اٹھاون میں لاہور میں کلوکیم ہوا تھا انٹرنیشنل اسلامک کلوکیم ہوا تھا تمام کی دنیا کا ہمارا ہمارا بھی جانا ہوا تھا تو یہاں پاکستان کے ایک صاحب تھے ان کے متعلق نہیں دو صاحب تھے پاکستان کے اور ایک صاحب تھے ترکیا کے ان کے متعلق مصر کے لوگوں نے اور شام کے علماء نے بھی کہا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ دین پر کہنے کسی پیش پر دین کی زبان عربی کو سیکھ لیں کیونکہ آپ جب چاہتے ہیں تو ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جو کہ بچہ بھی جان لیتا ہے کہ عربی کے لحاظ سے یہ غلطی ہے ان میں ایک شاید سے نام لینا نہیں چاہتا بہرحال اب بھی ان کا چرچا کافی چلتا ہے اور اس لیے میں نے یہ بات کہی کہ انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں تین ہیں اور اسی طور پر ایک دوسرے صاحب نے بھی اپنی ایک کتاب میں اسلام لکھی اس میں بھی انہوں نے لکھ دیا کہ تین نمازیں تھیں دو محمد وسلم نے اپنی طرف سے بعد میں بڑھا دی تو ہر حال میں نے ایک دن پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن کریم اتنے اہم فریضے کو کبھی بھی ایسے نہیں چھوڑ سکتا تھا کہ اس کی اہمیت کو بیان نہ کرتا پرانے کریم میں کم از کم ایک سو آئے ہیں جس میں کہ نماز کے آسان دیے گئے ایک سو کے قریب آیتیں ہیں اور میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ دیکھیے صرف قرآن کی ایک آیت کیونکہ زیادہ سے لوگ تو بات پھیلتی چلی جاتی ہے صرف ایک آیت جو ہے اپنی صلاح یہ بنو کی شم سے علاقہ کی کہ نہیں قرآن الفل اس میں پانچوں قرآن کی پانچوں نمازوں کا حکم اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈال دیا ہے اور اس بات کو پھر بھی ایک اور رخ سے دیکھیے یہ سورج اس اثرا کی آیت ہے بنی اسرائیل کی سارے جی؟ کی یہ اس کی آیت ہے جس میں صبح ملبی اکثر ہی لائی لگی اکثر لگی بارت بار ہو لگی یہ اس لیے پوری کی پوری صورت جو ہے اگر آپ غور سے پڑھیں تو یہ سب کی سب نبی پاک لسم کے معراج پر جانے کے واقعات اور جو کچھ نبی پاک لسم کو معراج میں دیا گیا اس کے متعلق ہے یہ پوری اب اس صورت میں جو آیت آئی اس سے یہی معلوم ہوا کہ جہاں اور چیزیں محمد وسلم کو ناراض میں دی گئی تھی وہاں پانچ جماعتوں کی دی گئی اچھا پانچ جماعتوں کے بارے میں ایک بڑی چیز یہ ہے دیکھیے ایک تو ہے کہ خدا کا کلام قرآن کریم میں صرف میں نے ایک حوالہ دیا ہے اسی طور سے متعدد آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں پانچ کماتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے میری یہ بات اللہ علیہ وسلم میں تو یہ کہوں کہ ہمارا بچہ بچہ یہ جانتا ہے کہ نمازیں پانچ ہوتی ہیں لیکن کیا کیا جائے کہ جب جو جا کر مونٹریال یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں انہیں نہ ہو کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے تو وہ نہیں جانیں گے تو ہم کیا کریں انہیں کی کہہ رہا ہوں انہیں کی سنا رہا ہوں تبان ان بیان ان کی بیان ان کا میری انہیں کی کہتے ہیں تمہیں کیا پتا بچوں سے پوچھے اسلام میں کتنی نمازیں ہیں تو مسلمان کا بچہ بھی بتا دے گا اور اس کی وجہ جو ہے ہمارے ہاں اسے کہتے ہیں سکھے کی اصطلاح میں کہ ایک باپ تبات کے ساتھ نسلم نسلم جو چیز چلی آئی ہو جس میں کبھی ان کے ساتھ ہیں ٹوٹ نہ ہوئی چھوٹ نہ ہوئی ہو کبھی وہ چیز چھٹی نہ ہو تو محمد وسلم کے زمانے سے لے کر خدا راشدین اور اب تک صرف ایک ملک میں نہیں جہاں جہاں مسلمان پھیلے وہاں جہاں بھی مسجد بنی تاج جنازوں کے ساتھ بنی تو ایک ایسی چیز جو کہ نقصان بعد نقصان اس قدر تواتر کے ساتھ آ رہی ہے اس کے متعلق بھی یاد لوگ چاہتے ہیں کہ بھائی پانچ نہیں تین تو ہم کہیں گے بھائی یہ تین والی بات تم نے کلینک سے چلے کر کہی ہے ہماری بات نہیں ہے تکلیف والوں کی بات ہے ہماری والی بات نہیں تو میں نے اس سے کہا تھا کہ بنیاد کے طور سے بھی جانیے کہ پانچ نماز اور حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت میں بھی یہ لفظ اب اللہ پر گئے تو وہاں اللہ تبارک قطارہ نے اول پچاس نمازیں سب پچاس نمازیں سب کی تھیں لیکن پھر سیدنا حضرت صلاح نبی علیہ السلام وسلام کے مشورے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بات نہیں کی اس لیے بات نہیں کی کہ میاں کی عطا ہے بندہ شور کیا تھے تو ہم تو ان چیزوں کو جو اعمال ہے نا جو اعمال ہے جو احکام ہے ہم اسے بات سمجھتے ہیں حقیقت میں یقین جان دو دوستو میں خود کہا کروں ہائے مولانا نے ایک مقام پر کہا ہے من نہ کردم خرچ تاسو دے سنا منتقم خلطاب سودے کنم بلکتاب اور بندرگاہ سودے کنم میں نے مخلوق کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ان سے کوئی فائدہ لے لوں میں نے تو مخلوق کو اس لیے پیدا کیا کہ کچھ نہیں دے دوں تو اب جتنے بھی آکام ہیں حقیقت میں یہ خدا کی کے ضرور ہیں برتن ہیں آپ نماز پڑھیں گے تو نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جن عطایا کو آپ کو دینا چاہتے ہیں وہ نماز کے رخ سے ملیں گے دوسرے رخ سے نہیں مل سکتے مثال کے طور پر آپ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں گولی دن میں پانچ مرتبہ کھا لے وٹامن وہ کیا ملٹی وٹامن ہاں، جس میں ہر قسم کے وٹامن ہیں تو یہ کی تو گولی کھا لے پانچ کھا لے تو تجھے آئے گی فائدہ کہنے لگا نہ بھائی بات کو بات تو اچھی ہے لیکن حلق سے نیچے کون اتارے گا حلق سے نیچے یہ مجھ سے نہیں ہوتا باقی میں اس کے پڑھائی کو مان لیتا ہوں جانتا ہوں سواب تو طور پر طبیعت ادھر نہیں آتی کیسے کھاؤں وہ ایک سست قائل ایک طبقہ پیدا ہو گیا تھا یہ بازی علی صاحب کے زمانے میں یہ کیا نام ہے لکھنؤ میں ان کا ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک دن دو عہدی لیتے ہوئے تھے باغ کے قریب باغ کے قریب ادھر سے ایک سوار گزر رہا تھا میں سوار کو بلایا سوار آیا تو اترا انہوں نے کہا کوئی پتہ نہیں کس مصیبت میں غریب دونوں لیتے کر آیا اترا تو وہ جو ایک عہدی تھا وہ کہنے لگا ادھر آئیے کس لیے بلایا کیا ہے تو ہے وہ کہنے لگا یہ اوپر ٹرک سے میرے شادی کو دیر گرا یہ تو میں نے ڈال دو اس نے کہا کم فرق میں یہ دکھائی دیا تھا اگر خود نہیں ڈال سکتا تو ساتھی کو کیا دیتا تو ساتھی کہنے لگا ہاں میں اس کے منہ میں دیر دینے لگا صبح صبح کتا میرے منہ میں موت گیا اس کے کتے کو نہیں ہٹایا تو میں اس کے منہ میں کیوں دے دوں تو جب چھٹی آتی ہے نا جب چھٹی آتی ہے نا تو کتا منہ اللہ منہ میں گیا تو انسان اسے نہیں ہٹاتا دیر ساتھی پر ہو تو منہ میں نہیں ڈالتا کسی طور پر قتل جب کسی قوم میں آ جاتا ہے میرے آقا سید طیب الم دیا حضرت محمد خصوصیت سے قطر سے پناہ مانگی اللہ ایسے اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں آئی تھی سبھی اور سستی سے اور سستی جب آتی ہے اور نماز کے اوقات دیکھو اللہ میاں نے ایسے رکھے کہ آپ نے صبح کی نیند بڑی میٹھی ہوتی صبح کی نیند اب ادھر تو دے رہا ہے آیا ہاں، بقبول اقبال کے ہاں کتنی گراس تجھ سے صبح کی بیداری ہے ہم سب کا پیار ہے ہاں نہیں تجھے پیار صبح کی کہاں خدا سے اگر پیار ہو تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی سے پیار ہو نا تو راتوں کی نیند اڑ جایا کرتی ہے اور خدا سے پیار ہو تو رات کی نیند نہیں اڑے لیکن پیار ہی نہیں اس لیے وہ آج سات بج جائیں تو خیال آتا ہے کہ بھائی ابھی اکیڈمی میں پہنچنا ہے اس کے لیے تو فوراً ہی کھل جائے گی اور اگر کہیں سفر پر جانا ہو تب بھی آنکھ کھل جائے گی لیکن نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلے گی کیوں وہ اندر کا وہ وہ جو ہوتا ہے نا ایک تھپتا سا اندر ایک دھکا سا دل کے اندر ہوتا ہے خیال پیدا ہوتا ہے اگر اس میں گاڑی پر جانا ہو تو آنکھ کھل جائے انسان چلا جائے لیکن جب دین کی بات ہے نماز کی بات ہے تو خیال ہی نہیں ہوتا بھائی وہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صبح شیطان جو ہوتا ہے جس کہ آپ کی بات ہوتی ہے تو اگر انسان اٹھنے لگے نماز کے لیے تو کہتا ہے نم لال تبھی نم لال تبیر جیسے ہم بچوں کو سلاتے ہیں نا ڈوری دیتے ہیں سویا ابھی بڑی لمبی رات پڑی ہے بڑی لمبی رات پڑی ہے جی اور پھر یہاں اپنی سستی کی تین گانٹیں اس کی پر لگا دیتا ہے اور جب یہ نہیں اٹھتا تو انعام کے طور پر اس کے کان میں مل کر کے چلا جاتا ہے کے لگتا بہرحال سی جو ہے آپ کہتے ہیں کہ اس کی نمی وغیرہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی لیکن یہ اس کی نمی والی بات نہیں مقصود یہ ہے کہ شیطان اپنے اثرات کو ایسے داخل کر دیتا ہے کہ جیسے کتاب ایک گندا چیز ہے ایسے گندے اعمال کی طرف سوچ کا دھیان جاتا رہے گا جو سب کو نماز وغیرہ کو چھوڑ دے گا نماز جو ہے اس رخ سے اگر آپ دیکھیں میں پہلی بات کیا رہا تھا پہلے کچھ فجر کا وقت ہے اور فجر کے وقت میں آپ اٹھیں میرے اپنا سب نے فرمایا ہے کہ میری امت کی برسات جو ہے وہ صبح کے ٹائم میں کے وقت میں بڑی وہ ہم تو کہا کہتے ہیں میں تو اس دن بھی کہا تھا کہ پچھلی رات میں بھی بہت کچھ ہوتا ہے ہر رات کے پچھلے حصے میں کچھ دولت لٹتی رہتی ہے جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے ہاں، جو جاگتا ہے وہ پاتا میں نے کہا دیا تھا پتہ نہیں کھوتا ہے پنجابی کا کھوتا ہے یا اردو کا کھوتا ہے بہرحال یعنی وہ یہ ہوتی ہے نوعیت کہ انسان کے ہاتھ سے کچھ چیز چلی جاتی ہے اب فجر کا وقت ہے پھر دوہر کا وقت ہے پھر اثر کا وقت ہے پھر مغرب کا وقت ہے پھر عشاء کا وقت ہے دیکھیے یہ پانچوں اوقات جو ہیں اسلام میں جتنی بھی چیزیں رکھی ہیں اسلام میں دیکھو اگر میرے پاس گھڑی ہے تو میں تو گھڑی کے وقت پر اٹھ جاؤں گا لیکن ایک ایسے سہرا میں جہاں گھڑی نہیں تو آپ وہاں گھڑی دیکھ کر کیا کریں گے تو اللہ خبر تعالیٰ نے اسلام کی اوقات کے لیے میں تو گھڑی کو کا قدم انسان کو نہیں بنایا جو فطرتی چیزیں ہیں سورج ہوا چاند ہوا اسے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا آج کل ہمارے ہاں بہت جھگڑے چل رہے ہیں اب یہ آئے گا نا رمضان تو پھر جھگڑے ہوں گے کہ بھائی اب تو اتنا زمانہ آگے بڑھ گیا بھائی ہم مانتے ہیں کہ زمانہ آگے بڑھ گیا بہت آگے چلا گیا اپنے حدود کو بھی تھام کر پھر واپس کی حدود میں جا پہنچا ہے ہاں جی لیکن ہم یہ کرتے ہیں کہ دیکھو اگر اسلام بنیاد دیتا وہ ہے تو کی چاند کے دیکھنے کی اس پر جو فلکی آلات ہیں تو وہ لوگ جو کہ مثال کے طور پر کانگوں کے کانگوں کے جنگلات میں رہتے ہیں یا کسی دوسرے پر تو اسلام تو سب کے لیے مساوی کام لے کر آیا وہ تو اس لیے نہیں آیا کہ تم جو بڑے ہیں ان کے لیے تو اور آلات اور جو غریب ہیں ان کے لیے اور اعلیٰ جو نیچے درجے کے لیے ہیں ان کے لیے اور جو بڑے درجے کے لیے ہیں ان کے اور اسلام ایک یعنی وہ کہتے ہیں کہ سب کے لیے برابری کرنے کے لیے آیا ہے اس سے ہر سب سے برابری ہے تو فرمایا جھنسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ جی دیکھو چاند جو ہے نا جب دکھائی دے جائے روزہ رکھ جب دکھائی دے جائے روزہ رکھ اور جب نہیں دکھائی دے نہ رکھو سیدھی ساری بات اسی طور پر نماز کے اوقات جو ہیں وہ اللہ سبار تعالیٰ نے سورج پر رکھے سورج جب طلوع ہو تو پہلی دو کھٹے اس وقت سے لے کر جب سورج یعنی پورا تبو ہو جائے اس وقت خبر کا وقت اور پھر جب کے سر پر سایہ پہنچ جائے پھر کچھ ڈھل جائے تو ڈھلنے کے بعد دوہر کا وقت اور ڈھلنے کے بعد جب دو سایوں کے برابر ہو جائے تو اثر کا وقت اور جب مغرب سورج ڈوب جائے تو پھر مغرب کا وقت اور پھر جب بالکل ہی اندھیرے میں چلا جائے تو ایسا وقت میں نے اس کے نقصان کیا تھا کہ یہ اوقات اس لیے رکھے گئے اس میں ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ خدا سورج کے زوال پر اوقات کو رکھ رہا ہے سورج کے کمال پر اوقات کو نہیں رکھ رہا کیونکہ سورج کی پورسٹی اکثر قوموں نے کی ہے بہرحال یہ بات تو اوقات کے بارے میں تھی اور اصل بات کی طرف آئی نماز کو اللہ تعالیٰ نے کس رخ سے سب کیا اور اس کے فائدے کیا ہیں دوستو یوں تو ایک بات ہے کہ بنیادی لحاظ سے بھی دین کی چیزوں کے بہت بڑے فائدے ہوا کرتے ہیں دیکھو سر نمازی کو لے لی اس کے بھی کئی بنیادی فائدے ہیں لیکن اصل چیز کو اس کو اس کا خیال رکھیے جیسے مولانا روم نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ کوئی شخص جو گندم کو بوتا ہے تو گندم کے بونے میں اس کا مقصود کبھی بھی بھوسا نہیں ہوتا کوئی ایسا ذمہ دار نہیں ہوگا جو دوسرے کے لیے گندم کو بولتا ہو چاہے وہ مچھلی تاپ گندم ہو چاہے دھوتی گندم ہو جی؟ جو گندم نہیں ہوگی دوسرے کے لیے نہیں بول جائے گی بول جائے گی تو کس کے لیے بول جائے گی اس لیے بوئی جائے گی کہ اس میں گندم زیادہ سے زیادہ وصول ہو بھوسا جو ہے گمی طور پر آ جائے گا یا آم کا وقت لگائے گا تو کوئی عقل مند آم کا وقت اس لیے نہیں لگائے گا یا پیٹ کا وقت کہ اس کی میں لکڑیاں جا کر جلاؤں گا اگر ایسا کوئی لگائے گا میں کہیں پہلے اپنی عقل کو جا کر جلا پھر اس کام کو کرنا اصل نیت جو ہے اصل مقصود جیسے وہاں گندم ہے بھوسا ضمنی طور پر آئے گا یہاں پھل ہے لکڑی ضمنی طور پر آئے گی اسی طور پر نماز کا اصل مقصود جو ہے وہ تعلق علاقی ہے اور اس کے زمن میں اللہ تبارک کو تعالیٰ پچاسوں اور ہزار بلکہ میں یہ کہوں ہزاروں فائدے دے دیتا ہے بنیادی حکم سے اب سب سے پہلا فائدہ کیا ہے نماز کا دیکھو اس دنیا میں ہم آئے ہیں اور اوشاء کرام اللہ کی قبروں کو انوارات سے بھرے یہ عجیب عجیب باتیں چاہیے چاہتے ہیں مولانا کی مچھنوی کا شروع اگر آپ کریں نا تو مچھلوی کے شروع میں انہوں نے ایک چیز کو کھولا ہے وہ یہ کہ جس وقت از از نیستان سانس دان جس وقت مجھے اپنی اصل سے عالم اربا سے ہٹایا گیا اس وقت سے میں نالا ہوں کہ لاتا ہوں پریشان ہوں انسان کی روح جو ہے نا میں موٹی بنیادی باتیں کر سکتا ہوں دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کو پیدا فرما کر انسان کے دل کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی محبت کے جذبات کو رکھ دیا انسان کا دل جو تھا خدا نے غیر کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ اپنے اپنے لیے پیدا کیا اور روز اصل میں قرآن سے ثابت ہے قرآن کہتا ہے الگ تو رب تم شروع میں اللہ نے کہا تھا جو میں لفظ میں کیا میں تمہارا پرور دکھا رہی ہوں اللہ نے اپنی ایک تجلی ہماری ارواہ سے ڈالی تھی ہماری روحوں نے ایک اللہ کی جھلک میں دیکھا تھا عالم ارواہ میں اور وہ جھلک جو تھی اس کی محبت ہمارے دلوں کے اندرون کے اندر کا وقت ہو چکی ہے اب ہمارے دل جو ہیں طالب ہیں ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو ہمارے دل اصل طالب ہیں خدا کے تعلق سے خدا کی محبت کے اب ہم دنیا میں آ کر اپنے دل کو غیر کی محبتوں سے بچاتے ہیں غیر کی یادوں سے اسے آباد کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے آپ نے کا ہر شخص اگر اس کے اندر تھوڑی بھی فطرتی باقی ہے اگر تلاش کرے تو دل کا چین انسان کو جو ہے دنیا کسی چیز سے میسر نہیں آتا اگر دل کا چین میسر آتا ہے تو اللہ کی ذات سے آتا ہے اللہ کی یاد سے آتا ہے تو اللہ نے اس میں اس دنیا میں اب دیکھیے جب ہم کہ عمومی طور پر رات دن کاموں میں مشغول رہتے ہیں تو عام مشغول طبقہ جو ہے ہر وقت خدا کے دیہان میں مشغول نہیں ہو سکتا موٹی سی بات ہے انسان عملی بھی ہے انسان عملی بھی ہے آج سے کچھ تین چار سال کی بات ہے کوریا کا وہاں جو اسلامک سوسائٹی ہے ہماری جماعت گئی تھی وہاں سے کچھ مسلمان ہوئے اس کا صدر ہمارے پاس آیا یہاں کتاب تو وہ کہنے لگا کہ ہمیں ان کا جو بدھ مذہب ہے بدھ مذہب میں تو یہ ہے کہ بالکل بھکشو بن جاؤ اور دنیا کو چھوڑ دو تب تمہیں مکتی اور تمہیں نجات ملے گی ورنہ تمہیں نجات نہیں مل سکتی دنیا میں رہتے ہوئے نجات نہیں ہے وہ کہنے لگے اب نیا جدید طبقہ کا جو ہے دنیاوی ترقی بھی کرنا چاہے اور آخرت کو بھی لینا چاہے تو انہیں کسی ایسے مطلب کی ضرورت ہے کہ جو دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلے جو ایک ہی وقت میں اہم دین بھی ہو اور اہم دنیا بھی ہو میں نے کہا یہ ہمارا مطلب اس میں اہم دین جو ہے وہ دنیا بھی ہے اور دنیا جو ہے اگر اللہ کے احکام کے مطابق اللہ کی ذات کے مطابق ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے وہ اہم دین بن جایا کرتا ہے بہرحال میں یہ کر رہا تھا کہ اب اللہ تعالی نے ہمیں نماز دی ایک مشہور شخص جو کہ تمام رات دن اپنے کاموں میں مشہور رہتا ہے اسے فرصت نہیں ملتی کہ اللہ کا دھیان کر سکے اللہ کی یاد کر سکے تو اللہ نے قانون پانچ وقت کی نماز کو فرض کر دیا اس لیے کہ کم از کم پانچ وقت تو ایسے ہوں کہ یہاں یہ آ کر میرے سامنے کھڑا ہو کر میری یاد کر سکے قرآن میں آتا ہے اپنی صلاح صلاحی فکری نماز کو قائم کرو میری یاد کو اب اللہ کی یاد کیا ہے یہ سکون کل کی دیکھیے وہ مولانا نے ایک مقام پر کہا ہے فرماتے ہیں کہ کسی نے لالا مجنو کو دیکھا تو سارا نے بیٹھا وہ انگلیوں سے کچھ لکھ رہا تھا پوچھا کہ اے مجنو کیا لکھ رہا ہے کہنے لگا گفت مجھ کے نام لالا نکنم کنم خاطر خطرہ تسلی ہم بیٹھا ہوا ہوں اور لالا کا نام لکھ لکھ رہا ہوں اس کی مشق کر رہا ہوں اور نام لکھ کر اپنی جان کو تسلی دے رہا ہوں ہاں جی۔ جس طور پر نام سے تسلی ملتی ہے اسی طور پر دیہان سے بھی تسلی ملتی ہے نماز وہ سنا ہے وہ رشتہ ہے جو یوں کہیے نماز بندے اور خدا کے درمیان محبت کا رشتہ ہے محب اور محبوب کے درمیان کی وہ کڑی ہے جو بندے کو خدا کے ساتھ ملاتی ہے اس کی محبت کو اس کے دل میں پیدا کرتی ہے اس کی یاد کو اس کے دل میں زندہ کرتی ہے تو میرے آقا سید فیور حضرت محمد الطف صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید نے کیا فرمایا بندہ سراغ کی آگ میں جلتا ہے اور نماز وہ میٹھا پانی ہے جو کہ اسے پلا دیا جاتا ہے اور جو نماز کی حالت میں جب کھڑا ہوتا ہے تو اسے وہ چین آتا ہے جو پیاسے تو پیاس کی حالت میں پانی ٹھنڈا پانی مل تو جو اسے میسر آ جاتا ہے اسے نماز کی حالت میں میسر آ جاتا ہے فرمایا اے بندے تو کیا کرتا ہے تو ایک سو سائے نماز پڑھ رہے تھے جلدی جلدی پڑھ رہے تھے کہنے لگے نبی پاک دفتر نے فرمایا اصلا تحسن سلا کا کیا تو اپنی نماز کو اچھا نہیں کر سکتا کیا بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے لیے نماز پڑھ رہا ہے اور جس وقت وہ نماز پڑھتا ہے ان محل جگہی حق وہ اپنے پروردگار کے ساتھ گنا جات کرتا ہے سرگوشی کرتا ہے رات کی بات کہتا ہے اس کا رب اس کے سامنے ہوتا ہے وہ رب اور حدیث میں آتا ہے کہ دیکھو جس وقت تم خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہو نماز کی حالت میں خدا تمہارے سامنے ہوتا ہے تمہاری سب دیکھ رہا ہوتا ہے اگر تم ادھر ادھر متوجہ ہو جاتے ہو یا ادھر ادھر رخ کر لیتے ہو تو اللہ جن کہتے ہیں مسلم کی روایت ہے کہ اے او بندے کیا مجھ سے تجھے کوئی دوسری ذات تیاری ہے تو اس کا دھیان کر رہا ہے جب دوبارہ آواز دیتے ہیں بارہ آواز دیتے ہیں جب تینوں دفعہ نہیں کرتا تو رحمت کی نکاح کو ہٹا لیتے ہیں کہ اپنے لگا رہا تو جو کچھ کر رہا ہے کرتا رہا تو اصل چیز جو تھی وہ نماز حقیقت میں ذکر اللہ دہان رب کا دیہان رب کا مقام تھا دیکھو ہے کسی نے کہا ہے مجاج نے کہا غالب کا شیر ہے دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی سب سب سے رات دل بیٹھے رہے تصور جانا چاہیے مجاج کی حالت میں کیا ہوتا ہے کہ جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو انسان چاہتا ہے سب کا سب میرے دل و دماغ پر آ جائے ہر آئن میں اس کے دہان میں رہوں میں اس کے فکر میں رہوں مولانا نے ایک مقام پر کہا ہے کہا ہے اس کے مولا کہ کم بوت اس کے مولا کہ کم اف لالا بوت اللہ کا عشق لالا کے سے بھی کم ہے اللہ کا عشق تو سب سے سب اس کو کر ہونا چاہیے تو جیسے کہ وہ چوگان کی گیند ہوتی ہے نا پولو کی گیند پولو کی گیند کو اس وقت بدلنے لگتی اور کسی گیند کو اتنی بجن نہیں لگتی لیکن اسے ہے تو وہ لگتا ہے سب پر تو کہتے ہیں اللہ کے اس ہیں تو انسان کو وہ سوگان کی گیند بن جانا چاہیے کہ ادھر سے پڑ رہی ہے ادھر سے پڑ رہی ہے لیکن اس کے عشق میں اپنے آپ کو لٹا رہا ہے لگا رہا ہے اور فکر نہیں کر رہا ہے تو دوستو بندہ جو ہے دیکھیے میں ایک بات موٹی سی کہوں اسلام کا نظریہ ابدیت کیا ہے اسلام بندے کو کیا سمجھتا ہے اسلام کے نزدیک مومن وہ ہے جو آج کے رب ہے قرآن میں آتا ہے اللہ دینا سب حکم شبت وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے اس وقت محبت کرتے ہیں تو سب سے زیادہ محبت کو اس نہیں کرتے تو کیا کیا خدا کی محبت میں ڈوب جاؤ ایمان نہ ہے اس کا کہ اللہ کی محبت میں ڈوب جاؤ خدا کی محبت کے سوا کسی دوسرے کی محبت تم پر غالب نہ ہو اور اگر اللہ کی محبت کو بھی چاہتے ہو تو غیر کی محبت کو بھی چاہتے ہو امام ولائی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک مقام پر لکھا ہوا ہے بلی ایک مقام پر لکھتے ہیں نماز کے بارے میں لکھتے ہیں کہتے ہیں میرے جب تو نماز کے لیے آتا ہے ہاتھ بھی دھوتا ہے پاؤں بھی دھوتا ہے کپڑے بھی دھوتا ہے اور اپنے دل کو غور سے پاک نہیں کرتا اپنے دل کو غور سے پاک نہیں کرتا تو کہنے لگے میرے ابھی تیری مثال اس وقت کی ہے کہ جو کسی اچھے مہمان کو بلانا چاہے اور اس کے لیے ایک سیٹ سجائے ایک بیٹھک کی جگہ بنائے تو تمام گھر کا گھنٹے پورا کر سک جو ہے تمام جگہ سے اکٹھا کر کے پر ڈال دے باقی جگہ سے پاک کر دے دن میں سب غیر دن میں سب غیر اور باقی جگہ تھا جی؟ تو دل جو ہے نا مرا نے فرمایا دن فراغ ہے آپ کے پاس اتنے سے پس دن تو ایسے بھی اونچی چیز ہے اور ایک دوسرے مقام پر کسی نے کہا دن بچت کا کے حد سے اکبر اب ہزاروں کا بکمل دے سر کا بنیاد خلیل آدرت دل دن گئے ہے جلیل اکبر جی؟ دل کو قابو میں لا کہ یہ گزرگاہ ہے کی کابت اللہ کی بنیاد تو پھر ابراہیم نے اٹھائی تھی تو تجلی گاہ رب ہے تو دل کو خدا کے لیے خالص کر لینا خدا کے لیے صاف کر لینا یہ نماز کی چشم ہے نیچے ساتھ ایک مرتبہ سوال کرنے لگے بھائی امام کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں امام پڑھتا ہم خاموش ہوتے ہیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملتا اور میں نے کہا تو بھی پورا پگلا یہی تو وقت ہے دیہان کرنے کا کا تو یہی تو وقت ہے وہ نگاہ نیتی کھڑا ہوں وہ میرے رو نکاح نیچے کیے کھڑا ہوں وہ میرے روح ہیں اور وہ نکاح انسان نیچے کیے ہوئے ہیں اور اللہ میں جو ہے وہ سامنے کھڑے ہیں آپ اس تصور کو باندھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں اس کی نکاح تمہارے پل پر بارش ہے اور وہ تمہاری نگاہوں کو تو دیکھ رہا ہے میرے دل کو میرے جگر کو میں دیکھ رہا ہوں تیری بدھی کا نظر کو یوں سمجھو کہ تمہارے دل پر خدا کی سکی لگائے ہوئے اپنی نکاح کو ڈالے ہوئے ہے میں ایک مرتبہ کہیں کہا تھا کہ دیکھو ہائے چاہتے محبت کی آگ نہیں لگتی دلوں میں لگے جاتے ہم نے کبھی ارادہ ہی کیا تو لگ جا آپ کی شیشہ ہوتا ہے نا آپ کی شیشا وہ لائیے اور جہاں جو ہے نا دھوپ اوپر رکھ دیجیے میرے ہاتھ پکٹ کیے اوپر سے دھوپ آئے تو میرا ہاتھ جلے گا یا نہیں جلے گا تمہارا دھیان اگر خدا کے ساتھ ہو اور یوں سمجھو نماز میں کہ خدا کی طرف سے اس کی محبت کی لہریں اٹھ کر میرے قلب پر آ رہی ہیں اور اس آپ کی شیشے سے میرے قلب پر کچھ بارد ہو رہا ہے یہ دل میں جل اٹھے تو پھر کہنا کہ ہاں بکول مولانا کے ہائے لب دو بندو گوشت بند ڈرنا بند وہ اگر آنکھیں بھی بند کر دنیا سے کام بھی بند کر لے اور زبان بھی غیر حق سے بند کر لے اور خدا کے دیہات میں مشغول ہو جا اگر پھر بھی تو خدا کو نہ دیکھے تب میں کہوں گا کہ ہاں پھر تم اس پر حق لینا کہ تم پگلا تھا ہماری یونیورسٹی میں ایک باہر استاد ہیں میرے پاس ایک دفعہ میرے پاس ایک دفعہ بس بہت بار رات کے دو بجے تین بجے تک جتنی دلائی دلائی دیتے ان دلیلوں سے تو مانتے نہیں ہیں ایک میں نے کہا کہنے لگے تم خدا پر ایمان کیسے لے آئے دیکھا تم نے نہیں میں نے کہا خدا کو نہیں دیکھا خدا والوں کو دیکھا خیر بات ہو گئی دوسرے دن پھر آسر دوڑے پھر بات ان بات مجھے غصہ ہے میں نے کہا دو مجھے چالیس دن اگر خدا تمہیں محسوس کروا کے نہ دوں تو پھر کہنا چاہیے سر پھر اس دن سے اللہ کا بندہ جاتا رہا مجھے کہنا تم تم حسنٹائز کرو میں نے کہا حسنٹائز تو نہیں کروں گا تمہیں لیکن تمہیں ایسی بات کر دوں گا کہ خود اگر محسوس نہ کرو تو پھر دو دن مجھے کہنا ہے کیسے چلے گا تو بھائی جو چیز کی ہوتی ہے نا طریقے سے آتی ہے تو نماز جو ہے وہ سلا بندے اور خدا کے درمیان کا سلا ہے اگر نماز نماز ہو جائے خدا کی قسم خدا کی قسم خدا کی قسم ہم خدا کی ذات کو اس دنیا میں ایسے محسوس کر لیں اور خدا کا تعلق ہمیں ایسا محسوس ہو جائے کہ ہم جیسے آپ کو بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس سے زیادہ ہم خدا کے محسوس کرنے والے بن جائیں لیکن نماز نماز نماز تو صحیح نماز کے شاہر کو لیتے ہیں میرے آخر نے ساتھ فرمایا نماز کا ایک شاہر بھی ہوتا ہے باطن بھی ہوتا ہے فرمایا اس کی نماز نہیں تو نماز میں خوشبو نہیں کرتا حضر نہیں کرتا لا سلا اللہ کے حضور کل حضور کل کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی ہم بیچ میں تھے ہاں، کسی نے ساتھی نے کہا آج کل شادی کی جاتی رہی کیا کیجیے سب چیزیں چلی گئی بس ایک آ گئی سب چیزوں کو چلی گئی ہے ہاں۔ اور کسی نے فارسی نے کہا من بتو مشغول تو گائے میں آنا اللہ نے ہم نے مشغول اور ہم بیچ میں سے گائے نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر جب سلام پھیرتے ہیں تو کہتے ہیں اسٹیشن پر گاڑی پہنچ گئی کچھ پتا نہیں ایک آٹومیٹک مشین ہے جو چلتی چلی جا رہی ہے اللہ کے بندو دیکھو نماز کو قائم کرو نماز کے رخ سے اس کے اندر کو بھی بناؤ اس کے باہر کو بھی بناؤ جب اس کا اندر ہوگا جب اس کا ظاہر ہوگا تو کیا ہوگا بات یہ ہے کہ نماز کا اندر جو ہے اس کی رخ ہے اس کی جان ہے حضور سلام نماز کے اندر کی حضوری جو ہے یہ جان سلاد ہے اگر جان نہیں ہوگی امام علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی نیا میں ایک مقام پر لکھا ہے کہتے ہیں دیکھ اگر تو بادشاہ کو توحفہ پیش کرے نماز بھی توحفہ ہے اب تحیات کبھی آپ نے پڑھی ہوگی جی؟ تو کیا ہے اب تہیا تو ہے سلام ہے توحفہ ہے اللہ کو ہمیں توحفہ پیش کرتے ہیں تو مولانا وہ مدائی لکھے کسی بادشاہ کو تو ایک گھوڑا پیش کرے اس کی کام بھی اچھے ناک بھی اچھے تو سب کچھ اچھا لیکن بہت اعلیٰ قسم کا لیکن کم کم نصیبی سے جس بادشاہ کو تو گھوڑا پیش کر رہا تھا اس کی روح نکل چکی تھی مدعا گھوڑا تم نے بادشاہ کو پیش کر دیا تو وہ گھوڑا بادشاہ خوش ہو گیا وہ جتنی توانا لاش ہوگی اتنی زیادہ گلی گڑے بھی پڑے گی اسی طور پر چاہتے ہیں اگر نماز تم نے پیش کر دی اور اس کی اندر کی روح نہ ہوئی تو یہ کس کام کی ہوگی بہرحال یہ لکھتے ہیں بزرگوں نے بھی کہا اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ بھائی ایک دن میں تو نماز آ نہیں جائے گی لیکن ابتدا کر دو نماز ابتدا کر دو نماز پڑھتے رہو پڑھتے رہو یہ نماز خدا کے حق برباد کی نہیں یعنی حاصل ہے میں بات اپنے طالب علم سے کہیں میرا نمبر آٹھ حاصل میں بیان سے کر رہا تھا میں نے کہا دیکھو کہ پریزیڈنٹ صاحب کا بھی تمہیں انویٹیشن کارڈ آ جائے کہ بھائی میری ملاقات کے لیے آ جاؤ تو میں نے کہا دس دن تو وہ ساتھ دکھا کے چھوڑے گے تو پریزیڈنٹ صاحب نے ہمیں بلایا ہے کہاں جاؤ گے باہر انتظار میں بیٹھو گے کیا کرو گے کیا کرو گے تو وہ جو سب کا پریزیڈنٹوں کی کیا حیثیت اس کے آگے اور دنیا کے شہر کی حیثیت اس کے کیا آگے وہ خدا ان کو جنہا والا جو پانچ سب تمہیں بلاتا ہے منادی دے دے کر بلاتا ہے اگر اس کے دربار میں چلے جاؤ اور وہ جہاں تمہیں کچھ مل جائے دیکھو دوستو آج نماز کی طرف ہم کیوں نہیں آتے نماز کی حقیقت ہمارے پاس نہیں ہے اندر سے جان جب نماز میں نہیں ہوتی تو انسان کو نماز کی لذت نہیں آیا کرتی نماز کی قیمت معلوم نہیں ہوتی تو اول تو یہ کی یہ کرنا چاہیے ہمیں نماز میں جان پیدا کریں نماز پڑھو جان کے ساتھ نماز پڑھو عام طور پر کہتے ہیں بھائی جس سے آتے ہیں اس کو بدلے ہاتھوں کا ہی جاؤں دیکھو جس سے جو ہیں جس کسوں کے دور کرنے کے لیے عدم اتفاق یعنی دیں قسم کی طرف توجہ نہ کیجیے اور تین علاج بتائے ہیں بزرگوں نے ایک تو مجھے مت پہلے قسم کا آدمی ہوتا ہے پھر بڑا آگے بڑھتا ہے آگے بڑھتا ہے تو جو متدی ہو, بھی ہوتا ہے پانچ چار منٹ دس منٹ اور لے لیں ہاں جی؟ متدی جو ہوتا ہے اس کے لیے یہ ہے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ نماز کو جب پڑھے تو لفظوں کو ارادے سے ادا کرے ہم ارادے سے ادا نہیں کرتے بچپن میں جیسی عادت ہو گئی نا عادت ہماری نماز ارادے ہوتی ہے ارادے سے اللہ بس وہ چلتے رہتے ہیں اب جب وہ چلتے رہتے ہیں وہ چلنے والی بات نہ ہو جب کہو سبحان اللہ ہم تو پھر ارادہ کرو کہ اب کیا کہوں گا وہ ہم کا پھر کہو وہ تبارک رکھوں کا کچھ وقت تو لگے گا لیکن نماز ایک جگہ پر آ جائے گی ارادے والی ہو جائے گی اور اس کے بعد دوسری اسٹیج کیا ہے مانا پر نکاح کرو اور تیسری اسٹیج کیا ہے خدا کا دھیان کرو یعنی یہ تین اسٹیجیں ہیں ہاں جی ایسے رستہ رستہ پہلے اور پھر اس کے بعد جب اس سے بھی اسٹیج پر پہنچو گے تو اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں دیکھو سب کیجیے میں آپ کی خدمت میں آتا ہوں آپ میرے استاد ہیں اور آپ مجھے کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ ہوں سب چیز پانچ چھ سات سال کا بچہ ہوں آپ کے سامنے آتا ہوں اور آپ میرے استاد ہیں مجھے کہتے ہیں کہ سناؤ نماز سناؤ اور شریف سناؤ اور مینا کے ساتھ سناؤ یہ بات بمثال ہر سمجھنے کی ہے ہاں جی؟ مینا کے ساتھ نماز کو سناؤ جس وقت خریدی ہوگی اور جس وقت میں استاد کھڑے ہو کر سنا استاد کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس وقت بہت وقت میرے ذہن میں چار پانچ چیزیں گھوم رہی ہیں پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ لفظ لوگ شریف کے ہیں جو میں درست درست کروں اگر غلط کر گئے تو کھپڑ لگے گا بات یہی ہو اور اگر صحیح ہو گیا تو ممکن استاد کا خوش ہو کر کچھ انعام دے دے یہ بھی ہو سکتا ایک بات دوسری بات جو کیونکہ مونا کے ساتھ کہا ہے تو جب الحمدللہ کہہ رہا ہوں گا تو تاکہ شعور میں الحمدللہ کے کو مونا بھی سوچ رہا ہوں گا بات صحیح کہہ رہا ہوں غلط کیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ الفاظ درست معونا درست اور پھر اس کے ساتھ یہ خیال ہوگا استاد سامنے استاد کے سامنے ہونے کا دھیان ہوگا یہ تو نہیں ہوگا کہ استاد نہیں ہے اور میں نماز پڑھ رہا ہوں پورا دھیان ہوگا کہ سامنے کھڑے ہیں اور میں انہیں بات سنا رہا ہوں اسی طور پر نماز کو بلا کچھ لے لیجیے خدا کے سامنے کھڑا ہوں اور خدا میری نماز کو اپنے کانوں سے سن رہے ہیں وہ اپنے کانوں سے سنتے ہیں میرے نالوں کو وہ اپنے کانوں سے سنتے ہیں میرے نالوں کو وہ سب سے ہے جو ان کو بے قرار کرے وہ طرز نالا ہو جو ان کو بے قرار کرے وہ نماز ہو جو انہیں بے قرار کر دے جو ان کے دل میں ایسی محبت پیدا کر دے کہ سامنے آ جا اب کیا ایک تو یہ دھیان ہو کہ خدا کے سامنے کھڑا ہو اور پھر دوسرا دھیان ہو یہ ہو کہ اگر میری نماز درست ہو گئی تو اللہ انعام دیں گے یہاں بھی انعام دیں گے آخرت میں بھی اور اگر نماز غلط ہوگی تو پٹائی ہوگی جیسے بچہ کہتا ہے اور پھر تیسری بات کہ لڑکوں کو بھی درست کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کی اقتباس کی دھیان کرتا ہے تو اگر بچہ اتنا کام کر سکتا ہے تو ہم بڑے نہیں کر سکتے وہ ایک آدمی کے سامنے اتنا کھڑا ہو کر کر لیتا ہے تو دوستو اگر اس وقت پر ہم نماز کو لے آئیں تو ہماری نماز جاندار بن جائے گی دوستو نماز کی دیکھیے ایک موٹی سی بات یہ ہے کہ نماز انسان پڑھتا ہے رضائے حق کے لیے اور نماز کے اندر انسان کے سب سے لے کر پاؤں تک پورا جسم استعمال ہوتا ہے انسان کی روح استعمال ہوتی ہے دل استعمال ہوتا ہے دماغ استعمال ہوتا ہے یہی ایک عبادت ہے جس میں کہ انسان پورا کا پورا استعمال ہوتا ہے ہاں جی، جس طور پر نماز ہے نماز انفرادی طور پر ایک چند وقت کے لیے آپ کو محدود کر دیتی ہے اللہ کے حکموں کا اسی طور پر انسان کی پوری زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ نے صفت نماز پر قائم کی ہے اسلام کی پوری زندگی اگر کسی میں نماز آ جائے تو اس میں پورا اسلام آ جائے گا کیوں نماز میں کیا ہوتا ہے نماز کے وقت میں انسان ہر غیر کو چھوڑ کر خدا میں شامل ہو جاتا ہے سر کو خدا کے لیے سب سے نیچے بتا دیتا ہے جو وہ کہتا ہے وہی اپنی زبان سے ادا کرتا ہے جو وہ کہتا ہے اسی حرکت میں آتا ہے اس کا جسم کوئی حرکت نہیں کرتا سوائے اللہ کے حکم کے بتائے کی بات بات سمجھ آ رہی تو اسی طور پر دوستوں میں جو کہوں کہ انسان کا جس نماز کے بغیر جہاں استعمال ہو معاملات میں استعمال ہو گھر میں استعمال ہو دفتر میں استعمال ہو عدالت میں استعمال ہو جس مقام پر استعمال ہو دو چیزیں دیکھیں میرا خدا مجھے دیکھا رشوت کی پوٹلی مجھے ملی رشوت کی پوٹلی مجھے ملی تو دیکھا کہ میں ہاتھ ادھر بڑھا رہا ہوں میرا رب میرا ہاتھ دو خدا سامنے خدا دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا اینٹی کرپشن والے نہیں دیکھ رہے اور اینٹی کرپشن والوں کو چیز کو ہاتھ کے نیچے خالی پہ دوں تو وہ تو نہیں دیکھیں گے ہاں؟ وہ بھی ممکن ہے وہ بھی کرپٹ ہو جائیں ہاں؟ لیکن وہ تو کرپٹ نہیں ہو سکتا وہ تو ہر حال میں دیکھ رہا ہے تو خود ہر حال میں خدا کا دیکھنا یہ تصور اگر پیدا ہوگا تو نماز کے ذریعے ہوگا اور جس شخص کے اندر یہ تصور آ گیا کہ خدا مجھے ہر حال میں دیکھ رہے ہیں کیا وہ گناہ کرے گا بس پوری زندگی کا حاصل یہ ہے اور نماز کا فائدہ یہ ہے جیسے میں نے پہلے آیت پڑھی کیا کہا ان سلا تو تنہا امن خاص بند مل کر نماز جو ہے تمہیں روک دیتی ہے تمام بے حیائی کے کام تمام بے حیائی کے بے حیائی کا کام کیسے کریں رب دیکھتا رب دیکھتا حضرت نظام الدین اولیا رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا ان کے پاس آ گئے تین مرید تین مرید تھے دو پرانے تھے ایک نیا تھا پرانے تو میری طرح ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں متفر متاثر ہو چکے تھے جی۔ تو ایک جو نیا تھا وہ بڑا اچھے قسم کا آیا اور آنے کے بعد اس نے چند دنوں میں مقام کو پا گیا انہوں نے اپنی خلافت اسے دی اب جو میں کام کرنے والے جو نہیں ہوتے نا تو وہ دوسروں کو اعتراض کیا کرتے ہیں ان کو اعتراض کرنے شروع کر دیے پھر حضرت تک بات پہنچ گئی کہ یہ اعتراض کر رہے ہیں تو حضرت نے اور تو کوئی نہیں بچے جیسا امتحان لیا امتحان یہ لیا تین مرغیاں دے کہ جاؤ یہ وہاں وواہ کر کے لیا جہاں کوئی دوست نہ ایک ایک منٹ میں لے آیا ایک منٹ میں لے آیا اور یہ غریب جو تمام دن خاص شام کر رہا شام کو آیا حضرت یہ اور معافی چاہتا ہوں کیا کروں یہ حکم پورا نہیں ہو سکتا میں کیا پہلے کیا بات کیا ہے کہ ایک مرغی حلال نہیں ہو سکتی کہنے لگا حضرت جہاں بھی جاتا تھا ایک دیش کا خدا کا دھیان اتنا وسطے ہو گیا تھا کہ کوئی مکان ایسا دکھائی نہیں دیتا تھا ایسے جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اور دوسرے صاحبہ کے متعلق آتا ہے کہ نہاتے تھے تنہائی میں تو اپنے اوپر کپڑا لے لیتے تھے پھر معافی خدا سے شرم حیا کرتے تو جو خدا کا دہان آئے تو نماز کا بڑا کمال یہ ہے کہ تمہیں دہانے وقت دے دے گی اور جب دہان وقت تم نے آ جائے اور اللہ کے احکام کی عصمت آ جائے نماز میں انسان چاہت کو مٹا دیتا ہے خدا کے آگے چھک جاتا ہے اگر انسان صفت سلاد پر آ جائے تو اس کی پوری زندگی میں انقلاب آ جائے اور یہ پانچ وقت کیوں کہا گیا ہو صبح سو کر تو رات کی فصل ہٹے تو سب سے پہلے بڑی بات کیا کرو اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اور کوئی اتنا بڑا نہیں جتنے بھی ہیں سب سوتے ہیں کسی کو نہیں ماننے کا جب اس بڑے کی بات آ جائے تو پھر آئے آپ اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے اور کاموں میں مشغول رہے پھر کوئی کپ آئے پھر تو کر چوکنا تو کر دیا پھر آؤ نماز کے لیے تو پھر تو جب گرمی کے دنوں میں پھر اور پھر آئے پھر کیا پھر آؤ نماز پھر اس کے بعد کیا ہوا پھر پتے ہو گئے پھر وقت مغرب کا پھر گھنٹی دی آؤ آؤ آؤ کیوں مجھے یاد کرو پھر اسے یاد کیا اور پھر یاد کرنے کے بعد اب سونے کا وقت ہے آرام کا وقت ہے تو آرام کے وقت سے اور آرام کے اسٹیج سے پہلے اسے یاد کر دو تو یعنی یہ ایک چکی چلائی ہے کہ کوئی وقت تمہارا ایسا نہ گزرے جس سے کسی موقع پر تم خدا کی یاد سے غافل ہو جاؤ اور اگر نماز تمہاری اپنے مقام پر آ جائے اس کی مثال حدیث میں آتی ہے فرمایا میرے کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تمہارے تمہارے کسی شخص کے مکان کے سامنے گہری نہر بہتی ہو تو وہ پانچ دفعہ دن میں اس میں نہائے تو اس کا اس کے جسم پر کوئی نال لاہر رہ جائے گی اور جتنا مل کر نہائے گا جتنا ڈوب کر نہائے گا اتنا زیادہ صاف ہوگا اسی طور پر فرمایا جو پانچ دفعہ نواز کرے گا اس کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ ہیں ہٹا دیں آپ کہیں گے بھائی تمہاری نمازوں کے لیے فون مسجد میں پڑھنے کے لیے وہاں پہ جوتے چوری ہو جاتے ہیں یہ تو نمازی چوری ہوتی چور ہوتے ہمارے خان رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ یہاں نماز کون پڑھے وہ تو چور ہوتے فرمایا کہ بھائی نمازی چور نہیں ہوتا تو چور نمازی کا بھید بدل کر آ جاتا جو نمازی ہوگا وہ چور نہیں ہوگا جو نمازی ہوگا وہ پتکار نہیں ہوگا جو نمازی ہوگا وہ رشوت لینے والا نہیں ہوگا بلکہ یوں سمجھیے کہ اگر تمہاری ہماری زندگی کے کسی عمل میں سوچائی ہے بزرگوں نے کہا ہے کہ اس کی نماز میں کوئی کوتا ہو میری نگاہ اگر باہر جا کر وہ باغل کے اندر ہو یا بغیر بادل کے ادھر ادھر جھانکتی ہے ادھر ادھر ڈھانکنے کا مطلب آپ سمجھتے ہوں ادھر ادھر تو یقین کیجیے کہ نماز کے جو احکام اللہ نے دیے ہیں کہ نماز کو کے وقت میں جگہ پر نکاح رکھنا یا ادھر رکھنا میری نماز آنکھیں ہلتی ہوں گی وہاں اگر وہاں نہ رکھنے کا پابند ہو جاؤں تو نماز کے خارج میں بھی میری آنکھیں اپنی جگہ پر ہاتھ اگر اپنی جگہ پر ہیں تو پیر کے ہاتھ اپنی جگہ پر پڑھیں گے نماز جو ہے ایک نبی پاک فرمایا یہ نکیال ہے نکیال کہتے ہیں تراجو ہے تیل ہے اگر اس جو نماز کو پورا توڑتا ہے اس کی زندگی پوری صحیح رخ سے چل جاتی ہے اور جو نماز کو صحیح رخ سے نہیں توڑتا وہ اقبال نے اس مقام پر کہا اچھا کہا مجھے پھر تو اس کا پورا یاد نہیں رہا وہ کہتا ہے جب مسلمان صفوں کے اندر کھڑے ہوتے تھے اور نمازوں کو پڑا کرتے تھے تو یہ نماز کی صفوں کو درست کرنے والے دنیا کی قوموں کی صفوں کو بہت بہت کر دیا کرتے تھے اور جب سے ہمیں نماز کی صفوں میں کھڑے ہونا بھول گئے اور ہم نے چھوڑ دیا اس وقت سے دوسری قوموں نے آ کر ہم پر ایسی مسلط ہو گئی ہم انہیں ہٹا نہیں سکتے نماز کا ایمان اسلام میں سوچ کا بھی ایمان نماز کا ایمان اسلام میں ہر چیز کا ایمان ہوتا ہے اگر نماز اپنے مقام پر آ جائے تو بات کافی ہو گئی جو کہنا تھا نماز کے بارے میں جو کچھ تھا وہ تو کما حسوم نہ کہہ سکا تو اتنا کرتا ہوں کہ دوستو نماز کا یہ فریضہ جو ہے ابتدا اسلام میں فرض ہوا اس اس مقام پر اس کی پانچ نمازوں کی تفصیلت ہوئی جہاں سے اللہ تعالیٰ نے محمد وسلم کو آسمانوں پر بلا کر یہ فریضہ دیا اور اس کے ساتھ دیکھو اچھا بیٹا وہ ہوتا ہے اگر باپ کی عمر بھر مانتا رہے یا نہ مانا کرے لیکن اگر دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے کوئی باپ اپنے بیٹے کو وسیعت کسی چیز کی کرے تو اس کی پتہ بندی کیا کرتا ہے بات سمجھ میں آ رہی مت مطلب ہے کہ جو وصیت ہوتی ہے تو حضور احمد وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے جو امت کو وسیعت کی ہے وہ کیا بات ہے آخری الفاظ سید اتنا حضرت جو میں نے کان لگا کر ہوٹوں سے سنے تو یہ لفظ تھے اصلاف اصلاف اصلاط بمام ملک تیمان دیکھو نمازوں کی پابندی کرنا دیکھو نمازوں کی پابندی کرنا وما ملکت تیمان و اور جو تمہارے محتاط ہیں ان کے حقوق کی نگہ کرنا حقوق نبی ہے نا سید گیا ہے موت کا وقت جو ہے کیسا وقت ہوتا ہے اس وقت پوری تبدیلی ہے نماز حقوق العباد کو حقوق اللہ کو پورا کرتے چلے جانا اور بندوں کے حقوق کی دونوں چیزوں کو پورا اس سر بھی دے سکتا ہے اگر ہم نے یہ دو چیزیں بھی آ جائیں ہاں؟ اللہ کا حق ادا کرنے والے بن جائیں بندوں کا حق دنیا گنیہ بن جائے بہرحال دوستو اللہ ہمیں بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم نمازی بنے اور ایسے نمازی بنے جن کی نمازیں انہیں خدا سے دلانے والی ہوں اور جن کی نمازیں ان کی زندگی کے پورے رخ کو ہدایت کی تفہیم دینے والی ہوں دوان الحمد للہ تو وہ کیسے پارے ہاں؟ ہائے اس شخص کا عقیدہ اور پھر اپنے کو کہتے ہیں مسلمان عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ جو ہیں وہ خدا کے لفظ نہیں ہے یہ محمد وسلم کے لفظ اور قرآن قرآن کے لفظ جو ہیں یہ بھی محمد وسلم کے اور قرآن کی روح جو ہے وہ خدا نے بتائی تھیں ہمیں وسلم کے دل پر ڈالی تھی تو اب وہ جو قرآن کے احکام ہیں یہ بھی تمام ندیے پاک وسلم کے بنائے ہوئے ہیں اور آپ نے صرف اپنے زمانے کے لیے بنائے اور آئندہ زمانے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم قرآن کے لفظوں پر جو احکام پر چلیں احکام پر چلنا جو ہے یہ تو نہیں ہوگا بلکہ یہ ہے کہ جو ہر زمانے کا جاننے والا رشتہ پار ہاں، اس احمد کی طرح ہوگا وہ اس کے قوانین کو بنائے قرآن کا مل کر حدیث کا مل کر خدا کا حقیقی معنی میں مل کر وہ ہمارا قابل القدہ بن جاتا ہے یہ ہماری بد نصیبی نہیں ہے بد نصیبی نہیں ہے تو کیا کریں بہر میں یہ کر رہا تھا کہ قرآن کو اگر سمجھنا چاہو گے سب سے پہلے صحابہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تعلیم